بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمس پروگرامنگ کے ٹوئنٹی نائنتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم پارٹیشن ٹیبل کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹیشن ٹیبل جو ہے وہ ڈسک کا فرسٹ فزیکل سیکٹر ہوتا ہے جس جس کو کہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ کہا جاتا ہے اس ٹیبل کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے کہ ڈسک کو کتنی پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا کون سی پارٹیشن کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس طرح سے ڈسک کو نمبر آف پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ کر سکتا ہے اور ہر پارٹیشن ڈفرینٹ فائل سسٹم کو انسٹال کرنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے ایک پی سی کے اندر ایک اسٹینڈرڈ پی سی کے اندر ایک ڈسک کے اوپر فور اس طرح کی پرائمری پارٹیشنز ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایسا ہو اس کیس میں ایک پارٹیشن جو ہے وہ پرائمری پارٹیشن ہوگی اور ایک اور پارٹیشن اس کیس میں بنائی جا سکتی ہے جس کو کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کہا جاتا ہے اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو پھر مزید سب ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے into number of logical drives یہی چیز ایکسپلین کرنے کے لیے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے پارٹیشن ٹیبل اینالائز کیا تھا ایک ڈسک کا اس ڈسک کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سب سے پہلا فزیکل بلاک ہے جس کا ایل بی ایڈریس زیرو ہے اس کو ریڈ کیا تھا اس کو ڈمپ لیا تھا تو ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو بنی ہوئی ہے اور ایک ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو بھی بنی ہوئی ہے ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو کے اندر پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو کے اندر کیا انفارمیشن ہے کتنی پارٹیشنز بنی ہوئی ہیں اس کے لیے ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو کا فرسٹ بلاک اس کو ریڈ کیا تھا اس کا ایل بی ایڈریس ہم نے کیلکولیٹ کیا اس کو ریڈ کیا اور اس کے اندر ہمیں پتا چلا کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ایک اور لاجیکل ڈرائیو بنی ہوئی ہے اور یہ چین کنٹینیو کرتی ہے اس ایگزامپل کو ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا اسی پوائنٹ سے ہم پک اپ کرتے ہیں فرسٹلی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کے اندر جو فگرز انوالوڈ تھیں ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اور پھر ہم اسی پوائنٹ سے پک اپ کریں گے جہاں سے ہم نے اس ایگزامپل کو چھوڑا تھا پارٹیشننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہم اس ایگزامپل کے اوپر دے رہے ہیں تو آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ماسٹر بوٹ ریکارڈ جس کا کہ ایل بی ایڈریس زیرو ہے اس کو ریڈ کیا ماسٹر بوٹ ریکارڈ سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ اس ڈرائیو کو ایک لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر ایک جو انٹری تھی ایم بی آر کے اندر وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو بنائی گئی ہے اس لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو بلاکس شروع ہو رہے ہیں جس کو کہ یوزر یوز کر سکتا ہے وہ 3F ایف سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ٹوٹل جو بلاکس استعمال کیے جا رہے ہیں وہ one three double eight A F C ہیں اور اس کے بعد جو باقی کا پورشن بنایا جاتا ہے اس کے لیے ایک اور انٹری بنی ہوئی تھی جو کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن تھی اس کے اندر ٹائپ آف انٹری ہمیں پتا چل رہی تھی کہ کس طرح کی انٹری اس کے اندر ویلو ایف پڑی ہوئی تھی جسے ہمیں پتا چل رہا تھا یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ہیگز بلاکس ہیں پھر اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر بھی مزید پارٹیشننگ پاسبل ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر کس طرح سے پارٹیشننگ ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک کو ریڈ کیا اس کا address one three double eight B three B ہے یہ ہمیں ایم بی آر سے انفارمیشن ملی اب اس بلاک کو ریڈ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا انفارمیشن مل رہی ہے اس بلاک کو ریڈ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو ایک اور لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا اس کی جو فرسٹ انٹری تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ ایک لاجیکل ڈرائیو ہے اس لاجیکل ڈرائیو کے اندر again one three double eight A F C blocks ہیں یہ نمبر ویری بھی کر سکتا ہے this to this depending upon user کتنا سائز ریزرو کرنا چاہتا ہے فار دا لاجیکل ڈرائیو اور جو یوزبل بلاکس ہیں وہ تھری ایف سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں باقی کے جتنے بلاکس رہ جاتے ہیں اس کے لیے ایک اور انٹری بنی ہوئی تھی اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر اور وہ انٹری بتا رہی ہے کہ یہ ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اب یہ جو باقی کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن رہے گی اس کے بارے میں بھی انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں کہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی جائے گی اس کے بارے میں بھی اس کے فرسٹ بلاک سے انفارمیشن کلیکٹ کی جائے گی اس کا ایڈریس بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے جو سیکنڈ پارٹیشن ٹیبل ہمیں ملا تھا سیکنڈ پارٹیشن ٹیبل سے ہمیں پتا چل رہا تھا کہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کے فرسٹ بلاک کا جو ریلیٹو ایڈریس ہوگا وہ one three double eight B three B ہوگا اس لحاظ سے اس کا ایبسلیوٹ ایڈریس یعنی کہ ڈسک کے بالکل اسٹارٹ سے جو اس کا ایل بی ایڈریس ہے وہ بنے گا two seven double one six seven six یہ ویلیو آئے گی آپ کے پاس one three double eight B three B کے اندر one three one three double eight B three B add کر کے آپ کے پاس ویلیو آئی two seven double one six seven six تو یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک کا ایل بی ایڈریس ہے اس بلاک کو ریڈ کیا جا سکتا ہے اور اس بلاک کو ریڈ کر کے ہمیں انفارمیشن ملے گی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے بارے میں اگر مزید اس کے اندر کچھ پارٹیشنس ہوئی ہوئی ہیں اس بلاک کو ہم نے ریڈ کیا اس بلاک کو ریڈ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو ایک اور لاجیکل ڈرائیو میں ڈیوائڈ کیا گیا یہ ہمیں انفارمیشن اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے پارٹیشن ٹیبل کی فرسٹ انٹری سے ملی اور سیکنڈ انٹری سے ہمیں یہ پتا چلا کہ باقی کا جو ایریا ہے وہ اگین اس کی ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنی ہوئی ہے اور اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا جو ریلیٹو ایڈریس ہے from the start of the larger extended partition وہ بن رہا ہے two seven double one six seven six اس لحاظ سے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے جو فرسٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس بن رہا ہے ایل بی ایڈریس بن رہا ہے وہ three A nine A one B one یہ ہمارے پاس کیسے آیا یہ two seven double one six seven six کے اندر one three double eight B three B add کر کے آیا اس بلاک کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا اب اس یہ جو باقی کا پورشن بچ کے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اس پورشن کے ہم فرسٹ بلاک کو ریڈ کرتے ہیں جس کا ایل بی ایڈریس بی اس کو ریڈ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹریز کے اندر کیا ویلیوز پڑی ہوئی ہیں اس بلاک کو ریڈ کیا اور اس بلاک کا جو ڈمپ ہے اب آپ وہ ڈمپ دیکھ سکتے ہیں اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ڈیٹا پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے ٹو بی ای سے اس سلائیڈ کے مطابق وہاں پہ جو فرسٹ بائٹ ہے وہ زیرو ہے اس کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ پارٹیشن جو ہے یہ بوٹیبل پارٹیشن نہیں ہے نیکسٹ تھری بائٹس آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس پارٹیشن کا جو اسٹارٹنگ بلاک ہے اس کا کیا فزیکل ایڈریس ہے سی ایچ ایس فارم کے اندر سلینڈر ہیڈ اینڈ سیکٹر کی فارم کے اندر نیکسٹ بائٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح کی پارٹیشن ہے ہے ہے ہے یہ یہ سیون انڈیکیٹ کرتا کوئی ڈاس پارٹیشن اور اس کے بعد جو نیکسٹ تھری بٹس ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اینڈنگ بلاک کا سی ایچ ایس ایڈریس یعنی کہ cylinder head and sector number specify کر رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ فور بائٹس ہیں وہ اس پارٹیشن کے اسٹارٹنگ بلاک کا آف سیٹ بتا رہے ہیں کہ پارٹیشن کے اسٹارٹ سے جو لاجیکل ڈرائیو کا فرسٹ بلاک ہے وہ کتنے بلاک کے بعد اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ ویلیو 3F ایف ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو فرسٹ بلاک ہے لاجیکل ڈرائیو کا وہ 3F ایف سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور نیکسٹ جو فور بائٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل اس ڈرائیو کے اندر کتنے بلاکس ہیں اس لاجیکل ڈرائیو کے اندر zero one one F four B five five blocks ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ انٹری ہے اس کے اندر زیروز ہیں یہ زیروز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ مزید اس کے اندر اور کوئی پارٹیشن نہیں ہے اور یہ بالکل اینڈ آف دا پارٹیشن ہے اس انفارمیشن کو اس طرح سے سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو فرسٹ انٹری ہے فرسٹ انٹری کے اندر جو سسٹم آئی ڈی ہے وہ زیرو سیون ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے ڈاس پارٹیشن جو فرسٹ بلاک ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تھری ایف سے اور اس طرح سے جو فرسٹ بلاک ہے اس کا جو فزیکل ایڈریس ہے وہ بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ بنے گا three F plus one three double eight B three B جو کہ سب سے پہلی پارٹیشن کے اندر نمبر آف بلاکس تھے پھر نیکسٹ پارٹیشن کے اندر جو نمبر آف بلاکس ہے one three double eight B three B plus اس سے جو نیکسٹ پارٹیشن تھی اس کے اندر جو نمبر آف بلاکس تھے ون تھری بی اس سارے کو ایڈ اپ کر لیں تو آ کے پاس فرسٹ بلاک کا physical L B A address آ جائے گا پھر اس کے اندر نمبر آف بلاکس کتنے ہیں نمبر آف بلاکس بنتے ہیں zero one one F four B five five جو سلینڈر نمبر ہے وہ ون زیرو ٹو تھری ہے سیکٹر نمبر جو ہے وہ سکسٹی تھری ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر اور کوئی مزید پارٹیشن انٹری نہیں ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ لاسٹ پارٹیشن ہے ابھی جو آپ کو اگزامپل ایکسپلین کیا ہے اس کے اندر آپ کو ڈمپ وغیرہ دکھایا ہے اور فگرس دکھائی ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ ساری چیز جو ساری ایکسرسائز کی ہے اس سے ہمیں کیا انفارمیشن حاصل ہوئی ہے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو ڈسک ہے وہ فرسٹلی ایک لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے جو فرسٹ لاجیکل ڈرائیو ہے اس کا جو اسٹارٹنگ بلاک ہے وہ زیرو ہے اور اس کے اندر جو نمبر آف بلاکس ہیں وہ one three double eight B three B ہیں جو لاجیکل ڈرائیو ہے اس کے اندر جو بلاکس یوز ہو رہے ہیں جو پارٹیشن کے اندر لاجیکل ڈرائیو ہے جو اس کے اندر جو بلاکس یوز ہو رہے ہیں وہ تھری ایف سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں three F with respect to the start of the partition اب یہاں پہ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو سب سے پہلا بلاک ہے وہ پارٹیشن بلاک ہے پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے جو جسٹ نیکسٹ بلاک ہے سے پارٹیشن ٹیبل کا ایل بی ایڈریس زیرو ہے تو جو اسے جسٹ نیکسٹ ہے ایل بی اے ون وہ بلاک جو ہے وہ یوزر ڈیٹا کے لیے نہیں یوز ہو رہا یہ جو اسٹارٹنگ کے جو کچھ بلاگس ہیں جو کہ نہیں یوز ہو رہے یہ ہڈن سیکٹرس کہلاتے ہیں آگے چل کے ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے پھر اسی طرح سے جہاں پہ یہ پارٹیشن ختم ہو رہی ہے وہاں سے نیکسٹ پارٹیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے جو نیکسٹ پارٹیشن ہے اس کے اندر بھی incidentally one three double eight B three B blocks ہیں اور اس کے اندر بھی شروع میں کچھ ہڈن بلاکس ہیں جو سب سے پہلا بلاک یوز ہو رہا ہے اس کے اندر وہ اس کا address relative to the start of the partition three F بنتا ہے اس کا ایل بی ایڈریس بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے تھری ایف کے اندر one three double eight B three B add کر کے اسی طرح سے جہاں پہ یہ والی پارٹیشن ختم ہو رہی ہے وہاں سے نیکسٹ پارٹیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے اس نیکسٹ پارٹیشن کے اندر بھی بالکل ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے کہ one three double eight B three بھی بلاکس ہیں اس کے اندر بھی انسیڈنٹلی اور جو فرسٹ بلاک ہے آف دا لاجیکل ڈرائیو وہ اس کا ایڈریس تھری ایف بنتا ہے relative to the start of the partition اور بیچ میں کچھ ہڈن بلاکس ہیں اور جہاں پہ یہ والی پارٹیشن ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر نیکسٹ پارٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس نیکسٹ پارٹیشن کے اندر تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہے regarding the number of blocks اس کے اندر number of blocks B nine four ہے اور اس کے اندر بھی جو اسٹارٹنگ بلاک ہے آف دا لاجیکل ڈرائیو وہ تھری ایف ہے جس کا کہ relative address relative to the start of the partition three F ہے اور بیچ میں کچھ ہڈن بلاکس ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہے یہ ساری ایکسرسائز کر کے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو پارٹیشن ٹیبلز ہیں ان کی ایک چین بنی ہوئی ہے چین کا جو اسٹارٹ ہے بالکل وہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک لاجیکل ڈرائیو بنی ہوئی ہے اور ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اب جو اس کی نیکسٹ نوٹ بنتی ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا فرسٹ بلاک بنتا ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک کو آپ ریڈ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ایک اور لاجیکل ڈرائیو بنی ہوئی ہے ایک انٹری کے اندر اس لاجیکل ڈرائیو کے بارے میں انفارمیشن ہے نیکسٹ انٹری یہ بتا رہی ہے کہ باقی کا جو پورشن ہے گین وہ ایک اور ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو ہے اور اس ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملے گی اگین اس ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو کے فرسٹ بلاک سے اینڈ سو آن اس طرح سے دا چین کیریز آن اور یہ کب تک کیری آن کرے گی یہ تب تک کر سکتی ہے جب تک کہ جو ڈرائیو لیٹرز ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے جو ڈاس ہے یا ونڈوز ہے وہ basically total 26 six drive letters support کرتی ہے اے سے لے کے زیڈ تک اے اور بی جو ہیں وہ فلاپی ڈرائیوز کے لیے یوز ہو رہے ہیں باقی جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے ڈرائیو کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں تو اگر آپ اپنی ڈسک کی پارٹیشنز اس طرح سے کرتے جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ اگر اتنی پارٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ مزید اس کو کوئی لیٹر سائن نہیں کیا جا سکتا تو مزید آپ اور کوئی پارٹیشن نہیں کر سکیں گے تو آئیے اس چین کو اس سلائیڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کو ریڈ کیا ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر ایک انٹری تھی جو کہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی تھی اباؤٹ دا لاجیکل ڈرائیو اور ایک اور انٹری تھی جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہی تھی about the extended partition extended partition کے فرسٹ بلاک کو ریڈ کیا تو ہمیں انفارمیشن ملی about the first the extended partition اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر اگین ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک لاجیکل ڈرائیو ہے اور باقی کا پورشن اگین ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن سے ہمیں اگین انفارمیشن مل رہی ہے سیکنڈ پارٹیشن ٹیبل سے جو کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اسٹارٹنگ uh, بلاک ہے اور اس میں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ یہ والی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اگین ایک اور لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے اور باقی کا جو پورشن ہے وہ اگین ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے بارے میں کہاں سے انفارمیشن ملے گی اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک سے اس فرسٹ بلاک کو آپ نے ریڈ کیا وہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن ملی کہ اس پارٹیشن کے اندر کتنے بلاگس ہیں اور کہاں سے یوزر ڈیٹا اسٹارٹ ہو رہا ہے واٹ ایور اور اس کے اندر صرف ایک ہی انٹری ملی اور کوئی انٹری نہیں تھی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بالکل اینڈ آف دا چین ہے ابھی جو ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کی ہے اس ایکسرسائز کے تھرو جو ہم نے نالج گین کیا ہے اس نالج کو اب ہم ایک پروگرام کے اندر یوز کریں گے اس کو اتنی ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ آپ پروگرامیٹیکلی یہ آپریشن پرفارم کر سکیں ہم نے یہ سارا کام جو ابھی مینولی کیا یہ کام اب ہم ایک پروگرام کی مدد سے کریں گے آپ نے ریکرجن پڑھی ہوگی اس پروگرام کے اندر ریکرجن کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک پروسیجر جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو ہی کال کرے تو وہ ایک طرح کی ریکرجن ہے ہم اس پروگرام کے اندر ریکرجن کا بھی یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو پارٹیشن ٹیبلز ہیں ان کی جو نیچر ہے وہ ایک طرح کی لنک لسٹ کی طرح ہے اور لنک لسٹ میں ٹریولس کرنے کے لیے آپ ریکرجن کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے بھی ریکرجن کا استعمال کیا uh, اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم نے پہلے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا تھا وہ ڈسک ایڈریس پیکٹ کا ہے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ ایل بی اے آپ کو ایل بی اے ایڈریس پتہ ہے اور آپ کسی بلاک کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو انٹراپ تھرٹین کی ایکسٹینڈڈ سروسز یوز کرنی پڑیں گی اور اس ایکسٹینڈڈ سروسز کے لیے آپ کو ایک ڈیٹا اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے جس کو کہ ڈسک ایڈریس پیکٹ کہتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم نے ڈسک ایڈریس پیکٹ کا بھی استعمال کیا پھر ہم نے ایک فنکشن بنایا ہے جو کہ پارٹیشن ٹیبل کی تمام پارٹیشنس کو ریڈ کرتا ہے اور جو انفارمیشن ان کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کو ڈیکوڈ کر کے ڈسپلے کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی ایسی پارٹیشن ملتی ہے جو کہ ایکسٹینڈیڈ ہے تو اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی مزید انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک کو ریڈ کرے گا اینڈ سو آن جب تک کہ وہ لاسٹ پارٹیشن تک نہ چلا جائے ریکرجن کے اندر بیس کیس بھی یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ ریکرجن جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ اینڈ ہو سکے تو ہم نے بھی ایک سرٹن بیس کیس یوز کیا ایویڈینٹلی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے بیس کیس اس کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ لاسٹ پارٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر جسٹ ایک انٹری ہوگی اور مزید کوئی اور انٹریز نہیں ہوں گی ہم نے بھی کچھ اسی طرح کا ہی بیس کیس بنایا ہے جب ایکسٹینڈیڈ انٹریز ہمیں مزید نہیں ملتی تو ہمارا فنکشن ریٹرن کرنا شروع کر دیتا تو آئیے اب اس فنکشن کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح سے پارٹیشن ٹیبلز کی انفارمیشن ریڈ کر سکتا اس پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈاس ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا ہے اور بایوس ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا آپ نے ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام آپ نے D A P D A P is for disk address packet اس اسٹرکچر کے اندر آپ نے ڈس ایڈریس پیکٹ کے لحاظ سے ویریس فیلڈس ڈکلیئر کی ہیں جس میں ڈس ایڈریس پیکٹ کا سائز ہے نمبر آف بلاکس ہیں جو اس نے ریڈ کرنے ہیں کا ایڈریس ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایل بی اے ایڈریس ہے ایل بی ایڈریس آپ کو بتایا سکسٹی فور بٹ کا ہوتا ہے تو اس کو ٹو ڈبل ورڈس کے اندر آپ نے بریک اپ کر لیا ایک لو ڈبل ورڈ اور ایک ہائر ڈبل ورڈ اسی طرح سے ہم نے ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہے اس کے اندر جس کا نام پارٹ اینٹری رکھا ہے یہ پارٹ اینٹری کارسپونڈ کرتا ہے with the sixteen bytes of the partition table entry آپ کو پتا ہے ایک پارٹیشن ٹیبل کے اندر فور اینٹریز ہو سکتی ہیں ہر اینٹری سکسٹین بائٹ کی ہوتی ہے اس ایک سکسٹین بائٹ کی اینٹری کو یہ کارسپونڈ کرتا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا بائٹ جو ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ڈرائیو بوٹیبل ہے یا نہیں ہے تو اسی لحاظ سے آپ نے ایک کریکٹر رکھا ہوا ہے سب سے پہلا بائٹ رکھا ہوا ہے جو کہ جس کو بوٹیبل فلیگ کا نام دیا گیا نیکسٹ بائٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے اسٹارٹنگ ہیڈ کی لوکیشن اس سے next byte starting sector number اور اس سے next byte starting cylinder number جو اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے اس کے جو سگنیفیکینٹ سکس بٹس ہیں وہ آپ کو سیکٹر نمبر دیتے ہیں اور ہائر ٹو بٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ سلینڈر کے ہائر ٹو بٹس ہیں کیونکہ سلینڈر نمبر جو ہے وہ انفیکٹ ایک ٹین بٹ کی ویلیو ہوتی ہے تو اس میں سے اسٹارٹ سیکٹر کے ہائر ٹو بٹس ایکسٹریکٹ کر کے اسٹارٹ سلینڈر کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنے پڑیں گے تاکہ اس کو ایک ٹین بٹ کی ویلیو کے اندر کنورٹ کیا جا سکے آگے چل کے پروگرام میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کیا گیا اس سے نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ سسٹم آئی ڈی ہے سسٹم آئی ڈی سے آپ کو پتا چلے گا یہ کس طرح کی پارٹیشن ہے N T F S partition ہے فیٹ پارٹیشن ہے فیٹ بٹ تھرٹی ہے ہے وغیرہ یا پھر کوئی پارٹیشن ہے اسی طرح سے جو اینڈنگ بلاک ہے اس کا ہیڈ نمبر اس کا سیکٹر نمبر اور اس کا cylinder number again sector number کے لی سکس بٹس یوز ہو رہے ہیں ہائر ٹو بٹس جو ہیں وہ سلینڈر کے ہائر ٹو بٹس بنیں گے پھر جو امپورٹنٹ ایک انٹری ہے وہ ایک ڈبل ورڈ ہے یہ ایک اس کو ہم نے نام دیا ہے A B S begin A B S begin سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس پارٹیشن کا جو اسٹارٹنگ بلاک ہے یا اس لاجیکل ڈرائیو کا جو اسٹارٹنگ بلاک ہے اس کا کیا ایپسلیوٹ ایڈریس ہے relative to the start of partition اور سیکٹر کاؤنٹ سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس پارٹیشن کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں جو کہ یوزر ایریا کے لیے یوز کیے جائیں گے پھر ایک اور ہم نے اسٹرکچر بنایا پارٹ ٹیبل کے نام سے ویری سمپل پارٹیشن ٹیبل کے اندر جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 512 ہنڈریڈ بائٹس کا بلاک ہوتا ہے پارٹیشن ٹیبل اس میں سے فرسٹ 446 بائٹس جو ہیں وہ کوڈ ہیں یہ کوڈ آپ کو بتایا تھا بوٹ ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اس کوڈ کے بعد ڈیٹا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے بالکل اینڈ کے اندر جو دو بائٹس ہیں یہ پارٹیشن ٹیبل کا سگنیچر ہے عام طور پہ ان کی value A A five five hex ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو سکسٹی فور بائٹس ہیں وہ اینٹریز کنٹین کرتے ہیں کتنی اینٹریز کنٹین کرتے ہیں فور اینٹریز کنٹین کرتے ہیں ہر اینٹری سکسٹین بائٹ کی ہوتی ہے اس اینٹری کے مطابق ہم آلریڈی ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کر چکے ہیں اس اسٹرکچر کی ہم نے ایک رے ادھر ڈیفائن کیا آف فور تو یہ رے سکسٹی فور بائٹس آکوپائی کرے گی اور ہر انڈیکس جو ہے وہ ایک اینٹری کو کارسپونڈ کرے گی اب ہمارا فنکشن ہے ریڈ ایل بی اے کا ریڈ ایل بی اے کا فنکشن ہم نے ماڈولر بنایا ہے اس کے اندر ہم نے ویریئس پیرامیٹرس ڈیفائن کر دیے ہیں ریڈ ایل بی اے کے فنکشن کو آپ L B A address specify کرتے ہیں اور یہ اس ایل بی اے ایڈریس کے اوپر پڑے ہوئے بلاک کو ریڈ کرتا ہے using extended thirteen hex services L B A read L B A کا جو فرسٹ پیرامیٹر ہے یہ ڈرائیو نمبر ہے آپ کو بتایا تھا ڈرائیو نمبر ایٹی ہیگز ہوگا in case of fixed drive first fix drive second physical fix drive کے لیے ایٹی ون ہوگا اینڈ سو آن یہ جو ڈرائیو نمبر ہے یہ فزیکل ڈرائیو کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے لاجیکل کے لحاظ سے نہیں چینج ہوتا اگر ایک فزیکل ڈرائیو کے اندر آپ نے دس لاجیکل پارٹیشنس کی ہوئی ہیں تمام کے لیے جو فزیکل ڈرائیو نمبر ہے وہ سیم ہے فزیکلی کیونکہ وہ ایک ہی ڈرائیو کے اندر ہے پھر جو نیکسٹ اس کا پیرامیٹر ہے وہ ایل بی اے لو ہے یہ ایک ڈبل ورڈ ہے انسائنڈ لانگ انٹ ہے اس کی ٹائپ یہ ایک ڈبل ورڈ بنتا ہے اس کے اندر فور بائٹس آ سکتے ہیں فور بائٹس آ سکتے ہیں اور یہ فور بائٹس کیا ہوں گے یہ ایل بی ایڈریس کے لوور فور بائٹس ہوں گے اسی طرح سے جو نیکسٹ انٹری ہے اس کے اندر ایل بی ایڈریس کے ہائر فور بائٹس ہوں گے اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے اس کے اندر آپ نے جو بلاک ریڈ کرنا ہے اس کو کسی بفر کے اندر پلیس کرنا ہے اس پیرامیٹر کے اندر اس بفر کا ایڈریس آئے گا اور کتنے بلاکس ریڈ کرنے آپ یہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جتنے بلاکس ریڈ کرنے ہیں وہ آپ اسے نیکسٹ پیرامیٹر کے اندر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یعنی کہ نمبر آف بلاکس اب ریڈ ایل بی اے کا فنکشن جو ہے وہ اسی طرح سے ورک کر رہا ہے disk address packet D A P type کا جو ہم نے اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کے اندر L B A low double word کو لوڈ کیا ہے اس نے اور پھر اس نے ہائی ڈبل ورڈ کو لوڈ کیا جو کہ ریڈ ایل بی اے کو ایز پیرامیٹر پاس کیا گیا تھا پھر اس نے سائز سکسٹین کو بتایا تھا سائز سکسٹین سے کم ہوگا یہ سروس فیل کر جائے گی سائز آپ نے سکسٹین اسپیسیفائی کرنا ہے ریزروڈ یوز نہیں ہو رہا آپ اس کو زیرو اسپیسیفائی کریں جو سیکنڈ ریزروڈ بائٹ ہے اس کو بھی آپ زیرو اسپیسیفائی کریں نمبر آف بلاکس اسپیسیفائی کریں یہ ریڈ ایل بی اے کو پاس ہوئے تھے ایز پیرامیٹر اور اس کے بعد آپ بفر کا ایڈریس اسپیسیفائی کریں یہ بھی ریڈ ایل بی اے کو ایز پیرامیٹر پاس ہوا تھا یہ ساری ویلیوز ڈس ایڈریس پیکٹ کے اندر پلیس کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ انووک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایل بی ایڈریس پتہ ہے تو اس ایل بی ایڈریس پہ سے ویلیو کو ریڈ کرنے کے لیے جو سروس یوز ہوتی ہے وہ انٹراپ تھرٹین کی فورٹی ٹو سروس یوز ہوتی ہے forty two hex service forty two hex آپ نے اے ایچ کے اندر پلیس کر دیا ڈی ایل کے اندر ڈرائیو جو کہ L B A read L B A کے فنکشن کو پاس کی تھی ایز پیرامیٹر وہ پلیس کر رہے ہیں اور ایس آئی کے اندر ڈس ایڈریس پیکٹ کا ریفرنس پلیس کر رہے ہیں اس کا آف سیٹ ایڈریس پلیس کر رہے ہیں اور ڈس ایڈریس پیکٹ یہاں پہ نوٹ کریں آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایز اے گلوبل ویریبل یا پھر اگر ایز اے اسٹیٹک ویریبل بھی کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو ایز اے گلوبل گلوبل یا اسٹیٹک ویریبل کیا ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر اس ویریبل کا سیگمنٹ ایڈریس پڑا ہوگا اس لیے ڈیٹا سیگمنٹ کو لوڈ کرنے کی اگین ضرورت نہیں ہے وہ آلریڈی ڈس ڈی اے پی کا سیگمنٹ ایڈریس ہولڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹرپٹ تھرٹین کو انووک کیا یہ فنکشن اس کے ریزلٹ میں اگر سکسیزفل ہوتا ہے بلاک کو ریڈ کرے گا اور بلاک کے اندر جو بھی کانٹینٹس ہیں وہ بفر کے اوپر ٹرانسفر کر دے گا اس کے اندر ہم نے یہ نہیں چیک کیا کہ فنکشن سکسیسفل ہے یا نہیں ہے جب آپ اپنے لیے فنکشن بنائیں تو آپ یہ چیک ڈال سکتے ہیں پھر ہم نے ایک اور فنکشن بنایا گیٹ پارٹ یہ فنکشن جو ہے یہ in effect read L B A کے فنکشن کو کال کرے گا اور اس کو کال کر کے پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرے گا اس فنکشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ نے نمبر آف ویریبلس ڈکلیئر کیے ہوئے ایک ٹیبل اسٹرک پار ٹیبل کے ٹائپ کا آپ نے ویریبل ڈکلیئر کیا ہوا ہے پی اس کا سائز 512 ہنڈریڈ ہوگا اور ایس سیک اور ای سیک ایس اسٹینڈ کر رہا ہے for starting sector E sec stand کر رہا ہے فار اینڈنگ سیکٹر اسی طرح سے S cylinder and E cylinder starting cylinder and ending cylinder یہ ہم اپنی انٹرمیڈیٹ ورکنگ کے لیے یوز کریں گے جب سیکٹر میں سے ہم نے ہائر ٹو بٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں اور وہ ٹو بٹس سلینڈر نمبر کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں تو ہم ان ویریبلس کا استعمال کریں گے اب ہم ریڈ ایل بی اے کا فنکشن کال کرتے ہیں جب ریڈ ایل بی اے کا فنکشن کال کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں یہ ڈرائیو نمبر کہاں سے پاس کیا گیا ہے یہ گیٹ پارٹ کو پاس کیا گیا ہے اور اس کو ایل بی اے ایڈریس کا لو ڈبل ورڈ اور ہائی ڈبل ورڈ پاس کر رہے ہیں یہ بھی گیٹ پارٹ کو پاس کیا گیا ہے اور پھر پی کا ریفرنس پاس کر رہے ہیں پی کیا چیز ہے یہ پارٹ ٹیبل ٹائپ کا اسٹرکچر ہے جس کا سائز 512 ہنڈریڈ بائٹس ہے اور نمبر آف سیکٹرز آپ نے ون اسپیسیفائی کیا ہے تو جو بھی ایڈریس اسپیسیفائی کیا تھا جو کہ پرابیبلی کسی پارٹیشن ٹیبل کا ایڈریس ہوگا اس ایڈریس پہ جو بھی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس بلاک کے اندر جو بھی کانٹینٹس ہیں وہ پی میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر وہ پی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو ہم فسٹلی یہ دیکھیں گے کہ پی جو ہے وہ ویلڈ پارٹیشن ٹیبل ہے بھی یا نہیں اگر وہ ویلڈ پارٹیشن ٹیبل ہے تو اس کے last four last two bytes کے اوپر اس کا سگنیچر پڑا ہوگا جو کہ اے اے فائیو فائیو ہیگز ہے اگر وہ سگنیچر موجود ہے تو پھر ہم دوسری چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں ایک لوپ ہے جو کہ فور ٹائمس چل رہا ہے زیرو سے لے کے فور مائنس ون تک یہ چلے گا while I is lesser than four تک چلے گا یعنی کہ فور مائنس ون تک چلے گا یہ فور ٹائمس کیوں اس کو چلا رہے ہیں اس کو ہر ہر ٹائم ہم چلائیں گے پارٹیشن ٹیبل کی ایک انٹری ریڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم سب سے پہلے آئی ڈی چیک کر رہے ہیں اگر اس کا آئی ڈی زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹیشن یوز ہو رہی ہے اگر وہ آئی ڈی زیرو ہے تو جس طرح آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مے بی وہ پارٹیشن یوز نہیں ہو رہی یا پھر کوئی ان نون پارٹیشن ہے تو اگر یہ پارٹیشن یوز ہو رہی ہے تو پھر ہم اس میں سے انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں ہم نے اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ریڈ کیا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر کو ایس سیک کے اندر اسٹور کر لیا ایس سیک کے اندر اس لیے اسٹور کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ہائر ٹو بٹس جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے ہیں ایس سیک جو ہے یہ ایک ورڈ سائزڈ انٹیجر ویریبل ہے اس کے اندر جب اس کو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے تو اسٹارٹ سیکٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک بائٹ ہے جب بائٹ اس کے اندر ٹرانسفر کریں گے اس کا ہائر بائٹ ایس سیک کا زیرو ہوگا اب اگر اس کو آپ لیفٹ شفٹ کر رہے ہیں بائی ٹو تو لوور بائٹ کے higher two bits S sec کے ہائر بائٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے اس ہائر بائٹ میں سے آپ اس کو ان ٹو بٹس کو یوز کر سکتے ہیں اب سلینڈر نمبر ہم پلیس کر رہے ہیں ایس سلینڈر کے اندر اسٹارٹ سلینڈر جو ہے یہ بائٹ کی فیلڈ ہے بائٹ سائز فیلڈ ہے ایس سلینڈر جو ہے یہ ورڈ سائز فیلڈ ہے جب اس طرح سے آپ اس کے اندر یہ ویلو لوڈ کریں گے تو ایویڈینٹلی جو ہائر بائٹ ہے اس کے اندر زیرو آ جائے گا لیکن ہائر بائٹ کے اندر سیکٹر کے اندر جو اس کے ہائر ٹو بٹس پڑے ہوئے تھے وہ ان کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے وہ ہائر ٹو بٹس اب ایس سیک کے ہائر بائٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ایس سلینڈر کے ہائر بائٹ میں آپ ایس سیک کا ہائر بائٹ ٹرانسفر کر کے وہ ٹو بٹس اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں ایس سلینڈر کو ٹائپ اس کا ریفرنس ہے لیا اس کو ٹائپ کاسٹ کیا ایز انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر آپ کے پاس اس کا ایڈریس آ گیا ایز اے کریکٹر اس کے اندر ون ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس کے ہائر بائٹ کا ایڈریس آ جاتا ہے ہائر بائٹ کا جو ایڈریس ہے اس پہ جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس پہ ہم اسی طرح سے سیم ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ایس سیک کا ہائر بائٹ ٹرانسفر کر دیں گے تو ایس سیک کے اندر کے ہائر بائٹ کے اندر جو ٹو بٹس تھے وہ اب ایس سلینڈر کے ہائر بائٹ کے اندر ٹرانسفر ہو گئے اس طرح سے ایس سلینڈر کے اندر ایک ٹین بٹ کی ویلو آ گئی ہے اور سیم آپریشن ہم پرفارم کر رہے ہیں for ending cylinder number as well ending cylinder ending sector number میں سے ہائر ٹو بٹس اسی طرح سے ایکسٹریکٹ کریں گے اور ان کو اینڈنگ سلینڈر نمبر کے ساتھ سیم طریقے سے اٹیچ کر دیں گے اب آپ کے پاس اینڈنگ سلینڈر نمبر آ گیا ہے اور اسٹارٹنگ سلینڈر نمبر آ گیا ہے اب آپ ان ویلوز کو ڈسپلے کر سکتے ہیں نیکسٹ سمپلی ایک پرنٹ ایف کا اسٹیٹمنٹ ہے اس پرنٹ ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ ہیڈ نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں ہیڈ نمبر جو ڈسپلے کیا جا رہا ہے اس کو کیا جا رہا ہے S P dot E I dot start head E کیا چیز ہے ای e ایک اسٹرکچر ہے of part entry type within the partition table structure جس طرح سے آپ کو اس کی ڈیکلوریشن کے اندر دکھایا تھا اس ای e اسٹرکچر کے اندر جو اسٹارٹ ہیڈ کی فیلڈ ہے ہم اس کو ریفر کر رہے ہیں اور فرسٹ آئیٹریشن کے لیے آئی کی ویلو زیرو ہے تو آیا زیرو تھے انڈیکس کے اوپر جس کی جو بھی ویلو ہوگی وہ ڈسپلے ہو جائے گی اس کے بعد پھر اسٹارٹ سیکٹر کی ویلو ڈسپلے کی گئی ہے لیکن اس کو ڈسپلے کرنے سے پہلے تھری ایف کے ساتھ اینڈ کیا گیا تھری ایف کے ساتھ اس لیے اینڈ کیا گیا تاکہ ہائر ٹو بٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں کیونکہ ہائر جو ٹو بٹس ہیں وہ سیکٹر نمبر کا پارٹ نہیں ہے وہ سلینڈر نمبر کا پارٹ ہے اسی طرح سے اینڈنگ ہیڈ نمبر ڈسپلے کیا ہے اور اینڈنگ سیکٹر نمبر ڈسپلے کیا ہے مور اوور اسی طرح سے آپ نے جو آلریڈی کیلکولیٹ کیا ہے اسٹارٹنگ سلینڈر نمبر اور اینڈنگ سلینڈر نمبر اس کو بھی آپ یہاں پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں جو اسٹارٹنگ اینڈ سلینڈر نمبر ہے وہ ایس سلینڈر کے اندر پڑا ہوا ہے اور اینڈنگ سلینڈر نمبر جو ہے وہ ای e سلینڈر کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو بھی یہاں پہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے جو انٹری کے اندر بگننگ بلاک ہے اس کا address relative to the start of the partition جو کہ اے بی ایس بگن کے اندر پڑا ہوگا اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے پھر number of blocks within the logical partition sector count اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کو بلاک نمبر اسپیسیفائی کیا گیا تھا اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے اب ہم یہاں پہ یہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ والی پارٹیشن جو ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن تو نہیں ہے یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو چیک لگایا جا رہا ہے وہ صرف ونڈوز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے لیے لگایا جا رہا ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ چیک صرف ونڈوز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے لیے لگایا جا رہا ہے یہ کسی دوسری پارٹیشن کے لیے نہیں ہے یہ پروگرام صرف ونڈوز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے لیے یہ والا بہیویئر پرفارم کرے گا اس کے اندر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ ونڈوز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا یہ ہمیں ویلو سسٹم آئی ڈی کے اندر ایف ہیگس چیک کر کے پتا چلے گا اگر یہ ویلو ادھر ویلو پڑی ہوئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اگر یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے تو اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی مدد سے آپ ایڈریس گیٹ کر سکتے ہیں ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے پارٹیشن ٹیبل کا جو کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا فرسٹ بلاک ہوگا اور اس کے اندر بھی جو انفارمیشن پڑی ہوگی اس کو بھی اگین سیم طریقے سے آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگین یہاں پہ ریکرجن یوز کی جا رہی ہے یہی فنکشن گیٹ پارٹ کا فنکشن کال کیا جائے گا لیکن جب اس کو L B A index specify کی جائے گی تو ڈفرینٹ انڈیکس اسپیسیفائی کی جا رہی ہے ڈرائیو نمبر تو سیم اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے لیکن ایل بی اے انڈیکس کے اندر A B S begin add کیا جا رہا ہے اے بی ایس بگن کے اندر کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اے بی ایس بگن کے اندر یہ ویلو پڑی ہوئی ہے کہ یہ پارٹیشن جو ہے کس بلاک سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس اسٹارٹنگ بلاک نمبر کو ایڈ کر رہے ہیں آپ پریویس پارٹیشن کے اسٹارٹنگ بلاک کے اندر تو اس طرح سے آپ کے پاس اسٹارٹنگ پارٹیشن کے اس پارٹیشن کا جو اسٹارٹنگ بلاک ہے اس کا فزیکل ایڈریس آ جائے گا تو اس طرح سے جو پریویسلی اس کو ویلو پاس ہوئی ہوئی ہے ایل بی ایڈریس پاس ہوا ہوا ہے اس کے اندر A B S begin add کیا آپ کے پاس اسٹارٹنگ بلاک کا physical L B A address آ گیا اب اس اسٹارٹنگ بلاک کے physical L B A address کے ساتھ اگین گیٹ پارٹ کو کال کیا جا رہا ہے جب اگین اس کو اس ویلو کے ساتھ کال کریں گے تو یہ فنکشن اب اس دفعہ جو اگلی پارٹیشن ہے نیکسٹ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کی انفارمیشن ریڈ کر کے لائے گا اور سیم طریقے سے ڈسپلے کرے گا اگر اس کے اندر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اگین ریکویژن کے تھرو سیم آپریشن پرفارم ہوگا اور اس کے اندر جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ریڈ ہوگی ساری انفارمیشن ڈسپلے ہوگی اینڈ سو آن اور یہ کب تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس فنکشن کو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز ملتی جائیں گی جو ہی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ختم ہو جاتی ہیں یہ فنکشن ریٹرن کرنا اسٹارٹ کر دے گا اور الٹیمیٹلی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز نے جو ہے وہ ختم ضرور ہونا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بیس کیس جو ہے یہ کبھی آکر نہیں ہوگا یہ ڈیفینیٹلی آکر ہوگا کیونکہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز ہیں وہ بھی آف کورس لمیٹیڈ ہو سکتی ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے ڈرائیو لیٹرز ہوتے ہیں اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی number of partitions in case یہاں پہ ایک اور چیک بھی لگا ہوا ہے کہ اگر یہ کوئی ویلڈ پارٹیشن ٹیبل نہیں ہے تو میسج آ رہا ہے کہ نو پارٹیشن ٹیبل اور آف کورس اگر یہ کوئی ان یوزڈ پارٹیشن ہے تو آف کورس وہاں پہ بھی میسج آ رہا ہے کہ ان یوزڈ پارٹیشن اور ان نون پارٹیشن اب آپ کے سامنے مین پروگرام ہے مین پروگرام میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی مین پروگرام بہت سمپل ہے مین پروگرام کے اندر سمپلی ہم گیٹ پارٹ کے فنکشن کو کال کر رہے ہیں اور یہ جو گیٹ پارٹ کا فنکشن ہے اس کو ہم نے جو پیرامیٹرز پاس کیے ہیں جو ڈرائیو نمبر ہے وہ ایٹی ہے اس کا مطلب ہے فرسٹ فکسڈ ڈسک کے بارے میں انفارمیشن ریڈ کی جا رہی ہے اور جو ایل بی ایڈریس ہے وہ زیرو زیرو پاس کیا ہے یعنی کہ لو ورڈ کے اندر بھی زیرو اور ہائر ورڈ کے اندر بھی زیرو ہے یہ کس کا ایل بی ایڈریس بنتا ہے یہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ کا ایل بی ایڈریس بنتا ہے تو اس کیس میں ماسٹر بوٹ ریکارڈ ریڈ ہوگا اور اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ ڈسپلے ہوگی اگر اس کے اندر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے تو اگین اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن ریڈ ہوگی اینڈ سو آن ریکرسولی جب تک کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ختم نہیں ہو جاتی ہیں ساری ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنس کی انفارمیشن ڈسپلے ہوگی اسکرین کے اوپر اس پروگرام کے اندر آپ کو ایک اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اس کے اندر ہم نے جو چیک لگایا ہوا ہے وہ لگایا ہوا ہے فار ونڈوز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اگر کوئی اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے آپ کے کمپیوٹر پہ اگر آپ نے ڈاس کا سافٹ ویئر یوز کرتے ہوئے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز بنائی ہیں ان کو وہ ڈسپلے میں بھی نہ کر سکیں اور یہ پروگرام نہ رن کرے اور پھر آپ کہیں کہ یہ پروگرام میں بھی غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ ٹیسٹڈ پروگرام ہے اور یہ صرف ونڈوز کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز کے لیے ورک کرے گا اگر آپ کسی اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایز این ایکسرسائز آپ اس کے اندر مزید چیکس وغیرہ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ دوسری ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنس کے لیے ورک کر سکیں اب یہاں پہ فیو کوشچنز uh, ہیں ہم نے جو ڈمپ uh, لیا تھا of partition tables master boot record سے شروع ہوئے تھے اینڈ سو آن پوری چین کی ہے اس ڈمپ کے اندر ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ending head number ending sector number and ending cylinder number یہ انفارمیشن ہم اس ڈب میں سے کیلکولیٹ کرتے تھے کئی کیسز کے اندر جو اینڈنگ سلینڈر نمبر ہے وہ 1023 آیا ہم نے بات کی تھی کہ جب انڈیکسنگ ہوتی ہے جب ایل بی اے انڈیکسنگ ہوتی ہے تو فرسٹلی ایک سلینڈر کے اوپر جتنے بھی بلاکس ہیں وہ سارے انڈیکس ہوتے ہیں ایک سلینڈر کے اندر فرسٹلی فرسٹ ایک ہیڈ کے لیے سارے بلاکس انڈیکس ہوتے ہیں پھر نیکسٹ ہیڈ کے لیے انڈیکس ہوتے ہیں پھر نیکسٹ ہیڈ کے لیے انڈیکس ہوتے ہیں اینڈ سو آن پھر جب پورا ایک سلینڈر کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر نیکسٹ سلینڈر کے لیے انڈیکسنگ ہوتی ہے اینڈ سو آن تو اگر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ سائز انکریز ہو رہا ہے یا L B A index increase ہو رہی ہے تو اگر L B A index increase ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ سلینڈر نمبر بھی انکریز ہو رہا ہے لیکن آپ نے ادھر دیکھا کہ جو سب سے پہلی پارٹیشن تھی سب سے پہلے پارٹیشن کا بھی اینڈنگ سلینڈر نمبر جو تھا وہ 1023 تھا اور جو سب سے آخری پارٹیشن ہے یا سیکنڈ لاسٹ پارٹیشن ہے اس کے اندر بھی جو اینڈنگ سلینڈر نمبر ہے وہ 1023 ہے اب یہ کیسے پاسبل ہے یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں یہ ویلیوز جو ہیں یہ کریکٹ ویلیوز نہیں ہیں انفیکٹ یہ جو پارٹیشن ٹیبل کا ڈیزائن ہے یا پارٹیشن ٹیبل کے ڈیٹا اسٹرکچر کا ڈیزائن ہے یہ کافی پرانا ہے یہ اس زمانے کا ہے جب maybe forty M B کی ہارڈ ڈسک کو بہت بڑی ہارڈ ڈسک سمجھا جاتا تھا لیکن وتھ ٹائم یہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں کمپیوٹر سائنس نے بہت ترقی کی ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ ترقی کی ہے اس زمانے میں جتنی میموری کاسٹ کرتی تھی آج میں بی اس سے ہنڈریڈ ٹائم لیسر کاسٹ کرتی ہے میموری تو اس زمانے میں چونکہ ڈیٹا اسٹرکچر یہ ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے کیا گیا تھا بائٹ سائز رکھا ہوا ہے ہیڈ نمبر کے لیے اور سلیکٹر سیکٹر نمبر کے لیے اور سلینڈر uh, نمبر کے لیے اب ان ویلیوز کے اندر آج کل جو ڈوائسز اویلیبل ہیں ان کے اندر جو سلینڈرز ہیں اور ہیڈ کے نمبرز ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اتنی بڑی ویلیو کے اندر نہیں آ سکتے اس کے لیے گریٹر نمبر آف بٹس چاہیے تو یہاں پہ جب ہم نے ویلو 1023 دیکھی تو آف کورس یہ ایک ٹرو ویلو نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ایک پلیس ہولڈر ہے یہ ٹرو ویلو نہیں ہے اس کا 1023 ہونا ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹرو ویلو نہیں ہے ٹرو ویلو کو آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پریویسلی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایل بی ایڈریس ہے تو اس ایل بی ایڈریس کی مدد سے آپ C H S address calculate کر سکتے ہیں یہ سی ایچ ایس ایڈریس ہے تو اس کی مدد سے آپ ایل بی ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ کو ایل بی ایڈریس پتا ہے تو اس ایل بی ایڈریس کو یوز کیا جائے گا اور اس ایل بی ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا into C H S address لیکن جب سی ایچ ایس ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو maximum number of sectors and maximum number of heads بھی پتا ہونے چاہیے اب یہ کیسے انفارمیشن ملے گی کہ میکسیمم نمبر آف ہیڈس کتنے ہیں آپ کی ڈرائیو کے اور میکسیمم نمبر آف سیکٹرز کتنے ہیں اس کے لیے آپ ڈاس کی یا رادر بایوس کی کی انٹرپٹ ایکسٹینڈیڈ سروسز یوز کر سکتے ہیں آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس انفارمیشن کو مزید ایکسپلین کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں بایوس کی جو سروس یوز کی جاتی ہے ٹو گیٹ ڈرائیو پیرامیٹرز یہی جو اس کے number of heads number of sectors and number of cylinders جو ہیں یہ اس کے پیرامیٹرز کہلاتے ہیں وہ سروس ہے انٹرپٹ آف کورس تھرٹین ہے اور اس کی سروس فورٹی ایٹ ہیگس ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کو اگین یہ ایکسٹینڈیڈ انٹرپٹ تھرٹین کی سروس ہے یعنی کہ لوور پی سیز کے اوپر میں بھی یہ اویلیبل نہ ہو یا اولڈر ورژن آف بایوس کے اندر یہ اویلیبل نہ ہو لیکن آج کل جو پی سیز اویلیبل ہیں اس کے اندر یہ ڈیفینیٹلی اویلیبل ہوگی تو ایج کے اندر آپ 48 ایٹ ہیگس آف کورس جو سروس نمبر ہے وہ پلیس کریں گے ڈی ایل کے اندر ڈرائیو نمبر پلیس کیا جائے گا اور D S colon D S I کے اندر آپ address of result buffer place کریں گے ابھی ہم ریزلٹ بفر کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں ریزلٹ بفر ویسے تو سمپلی ایک کچھ میموری ایریا ہے جس کے اندر جو بھی اس آپریشن uh, کا ریزلٹ آئے گا وہ اس بفر کے اندر آ کے اسٹور ہو جائے گا اس کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کو ہم ابھی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ چیزیں پلیس کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ 13 کو کال کریں گے انٹرپٹ 13 اگر سکسیسفل ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو کیری فلیگ ہے وہ کلیئرڈ ہوگا اور اے ایچ کے اندر ویلیو زیرو پڑی ہوگی جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپریشن سکسیزفل تھا اور D S colon D S I کے اندر ریزلٹ بفر ہوگا جس کے اندر کے سارے ریزلٹس پڑے ہوئے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا کسی وجہ سے سکسیزفل نہیں ہوتا تو جو کیری فلیگ ہے وہ سیٹ ہوگا اور اے ایچ کے اندر ایرر کوڈ ہوگی یہ جو ابھی آپ کو سروس بتائی ہے سروس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے پاس جو اصل نمبر آف سلینڈرز ہیں جو نمبر آف سیکٹرز ہیں اور جو نمبر آف ہیڈز ہیں ان ساروں کی ڈیٹیل ریزلٹ بفر کے اندر آئے گی ریزلٹ بفر بفر میں سے آپ number of maximum number of heads and maximum number of sectors کو یوز کر کے ایل بی اے انڈیکس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں into A C H S index اس کے اندر آپ number of cylinders head and sectors calculate کر سکتے ہیں یہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پرٹیکولر بلاک کس سیکٹر کو کس ہیڈ کو اور کس کس سلنڈر کو بلانگ کرتا ہے ویسے تو پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے اس کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ جو ڈسک کے ڈرائیورز ہوتے ہیں رادر ڈسک کے جو کنٹرولرز ہوتے ہیں وہ یہ ٹرانسلیشن پرفارم کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں جب آپ اس کو ایل بی انڈیکس سینڈ کرتے ہیں تو اس ایل بی انڈیکس کو جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو سلینڈر نمبر ہیڈ نمبر اور سیکٹر نمبر پتہ ہونا چاہیے اسی کے اکارڈنگلی ہی وہ پروگرام کرے گا ڈرائیو کو تاکہ اس سلینڈر نمبر کے مطابق ہیڈ موو کریں اور اس سیکٹر نمبر کے مطابق ڈسک روٹیٹ کریں اور جتنی پوری ارے آف ہیڈز ہے اس میں سے جو بھی ہیڈ نمبر ہے وہی ہیڈ نمبر انیبل کیا جا سکے لیکن ادر وائز بھی ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جو اس کا ڈسک کا آرکیٹیکچر ہے اس کے اکارڈنگلی ہی دیکھ سکیں کہ یہ کس سلینڈر ہیڈ یا سیکٹر نمبر کو بلونگ کرتا ہے آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ this address rather result buffer کا کیا ڈیٹا اسٹرکچر ہے یہ ایک تھرٹی بائٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر سرٹن انفارمیشن پلیس کی جاتی ہے اباؤٹ دا ڈسک جس کو کہ ڈسک پیرامیٹرس کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر اور ڈسک پیرامیٹرس جو ہیں وہ آپ کو صرف سلینڈر ہیڈ اور سیکٹر نمبر نہیں دیتے اس کے علاوہ اور بھی ویریس انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اگزامپل ڈسکس کی تھی آپ نے وہ example till the end discuss کیا ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ڈسک ہوگی اس کا جو starting L B A index ہوگی زیرو ادھر ماسٹر بوٹ ریکارڈ پڑا ہوگا اس کے اندر انفارمیشن ہے about all the partition partition table entries ہیں اس کے اندر ہر پارٹیشن ٹیبل انٹری کے اندر آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ وہ پارٹیشن ٹیبل کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اسٹارٹنگ بلاک کا C H S number ending کا سی ایچ ایس نمبر اور یہ کہ وہ بوٹیبل ہے یا نہیں ہے اور کس طرح کا اس کے اندر فائل سسٹم یوز ہو رہا ہے اور موسٹ امپارٹنٹ انفارمیشن کہ اس کا اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے اور اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں جو اسٹارٹنگ بلاک ہوتا ہے وہ ریلیٹو ہوتا ہے to the start of partition اس اسٹارٹنگ بلاک کو عام طور پہ بوٹ سیکٹر بھی کہا جاتا ہے جس کی ڈیٹیل ہم آنے والے لیکچرز کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹیشن ٹیبل کے اندر اس طرح سے فور انٹریز ہو سکتی ہیں ہر ڈفرینٹ پارٹیشن کے لیے ہر پارٹیشن کے اندر different operating system different file system load کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک ہی آپریٹنگ سسٹم آپ لوڈ کرتے ہیں یا فور سے کم آپریٹنگ سسٹمس آپ انسٹال کرتے ہیں اس صورت کے اندر آپ کو مے بی کچھ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنس بھی بنانی پڑیں اگر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز بنتی ہیں تو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن بھی ماسٹر بوٹ ریکارڈ رکھتا ہے اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر پھر مزید number of logical drives create ہوتی ہیں ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر جو لاجیکل ڈرائیوز ہیں اس کی انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاکس ہے جو کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر انفارمیشن ملے گی about the logical drive within the extended partition اور مزید اگر کوئی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے یا نہیں ہے اگین جو باقی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن رہ جاتی ہے اس کے اندر جو انفارمیشن ملے گی وہ ہمیں اس کے فرسٹ فزیکل بلاک سے ملے گی فرسٹ بلاک سے ملے گی within the extended partition اور وہ اس کا پارٹیشن ٹیبل ہوگا جس کے اندر انفارمیشن ہوگی اس کی لاجیکل ڈرائیوس کے بارے میں اور اس کی ایکسٹینڈیڈ ڈرائیوس کے بارے میں اس طرح سے پارٹیشن ٹیبلس کی ایک چین بنتی ہے اور سم واٹ ریکرسو نیچر ہے اس چیز کی اور اس طرح سے جو آپ لاجیکل ڈرائیوس کریٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ زیڈ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا جتنے پاسبل ڈرائیو لیٹرز ہیں زیڈ تک ان سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا پھر مور اوور ہم نے ایک پروگرام بنایا جو کہ ریکرسو تھا اور جو کہ جس کو کہ آپ firstly zero L B A index pass کرتے تھے اس zero L B A index کے اندر جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر جو انٹریز میں انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو ڈسپلے کرتا تھا اور مور اوور کا کوئی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے تو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اگین بلاک ریڈ کرے گا فرسٹ بلاک ریڈ کرے گا اور اس کے اندر جو بھی انفارمیشن پڑی ہوئی اس کو ڈسپلے کرے گا اینڈ سو آن اس کے اندر ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ C H H S address جو ہے اس کے اندر عام طور پہ جو اینڈنگ سلینڈر نمبر ہے وہ آپ کو ون زیرو ٹو تھری ملا ون زیرو ٹو تھری اس کا ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ایک ٹرو ویلو نہیں ہے یہ ایک پلیس ہولڈر ہے تو ٹرو ویلو کس طرح سے کیلکولیٹ کی جائے گی اس کے لیے آپ کو آلریڈی ویریس اکویژ دی گئی ہیں جس کے اندر آپ L B A index place کریں اور ایل بی اے انڈیکس کی مدد سے آپ number of head sectors and track calculate کر سکتے ہیں for that particular L B A index اس کے لیے لیکن آپ کو maximum number of heads sectors and tracks پتہ ہونا چاہیے maximum number of sectors heads and tracks within a disk آپ کو کیسے پتا چلیں گے اس کے لیے ڈاس کی ایکسٹینڈیڈ آپ کے پاس سروسز uh, اویلیبل ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہے تھرٹین ہیگز سروس کی تھرٹین ہیگز انٹرپٹ کی سروس فورٹی ہیگز اور یہ جو انفارمیشن پلیس کرتا ہے about the ending cylinder number head number and sector number یہ انفارمیشن وہ ایک ریزلٹ بافر کے اندر پلیس کرتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ریزلٹ بفر کیا ہے ریزلٹ بفر کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوتی ہے اور اس انفارمیشن کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے اور ہم ہوپ فلی ایک پروگرام بھی بنائیں گے جو یہ کام ہمیں پرفارم کرے کہ آپ اس کو ایک ایل بی انڈیکس پاس کریں اور وہ اس ایل بی انڈیکس کو کنورٹ کرے into A C H S index آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ